دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے